اے ایمان والو اپنے سے باہر کے کسی شخص کو راستار نہ بناؤ یہ لوگ تمہاری بدخواہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے اور جو کچھ عداوت ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے ہم نے پتے کی باتیں تمہیں کھول کھول کر بتا دی ہیں بشرتے کہ تم سمجھ سے کام لو